عرض ناشر انیس سو ترپن عیسوی میں پاکستان کے طول و عرض میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک ہمگیر مطالبے کی لہر اٹھی اور آمد المسلمین نے جگہ جگہ قادیانی مسئلے پر اپنے گہرے اضطراب کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس پر آشوب زمانے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ صاحب نے عوام الناس کو آئینی حدود کے اندر رکھنے اور خواص کے با اثر طبقے کو اصل مسئلہ سے آگاہ کرنے کے لیے علمی اور تحقیقی انداز میں ایک قادیانی مسئلہ تعلیف کیا جس کی بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی اور لاکھوں افراد نے اس کو پڑھا ایک عرصے سے یہ پمفلیٹ دستیاب نہ تھا احباب و اقارب کے بار بار اسرار پر اب ہم اس پمفلٹ کو مندرجہ ذیل نئی ترتیب اور اضافوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نمبر ایک قادیانی مسئلہ مکمل نمبر دو فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے پہلے بیان کے ضروری اقتباسات نمبر تین تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر چار تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر پانچ تحقیقاتی عدالت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے تیسرے بیان کے اقتباسات ہمیں امید ہے کہ اس شکل میں کتاب کی جامعیت اور افادیت میں اضافہ ہو جائے گا اور قادیانی مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر اس کتاب کے ساتھ ہماری کتاب ختم نبوت مصنف مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمہ اللہ جو علیحدہ طبع کیا گیا ہے کا مطالعہ کیا جائے تو قادیانیت کے ہر پہلو سے پوری واقفیت حاصل ہو جائے گی جو حضرات اس سے زیادہ تفصیلات کے خواہاں ہوں ان کو ہم اپنی کتاب قادیانی مسئلہ اور اس کے سیاسی دینی اور تمدنی پہلو مصنفہو مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں وما توفیقی اللہ العلی العظیم نیاز مند managing director Islamic publications private limited Lahore Pakistan Lahore تیرہ جماعت الاول تیرہ سو ستاسی ہجری مطابق اکیس اگست انیس سو ستسٹھ عیسوی